حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ سے لے کر سو تک آیات پڑھتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر نو سو انچاس